اب لوگ اپنے نام کے ساتھ حاجی اور الحاج لگاتے ہیں کیا ایسا کرنا مناسب ہے اور شرم ٹھیک ہے اس بارے میں ارشاد فرمائیں اسی طرح اگر حج کرانے والا اپنے نام کے ساتھ حاجی لگاتا ہے تو کیا نماز پڑھنے والا اپنے نام کے ساتھ نمازی کیوں نہیں لگاتا ذرا ارشاد فرما دیجیے جزاک اللہ خیر منیر بھائی یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر نمازی نمازی نہیں لگاتا تو اس کا مطلب ہے کہ بعد میں کوئی اپنے ساتھ نام کے ساتھ کوئی قاضی کو مفتی کو حافظ سب ناجائز ہو جائے گا اگر ریا کاری نہ ہو تو پھر میرے بھائی کوئی ایسا نہیں ہے الحاظ لکھا حاجی لکھائیں نمازی لکھائیں حافظ لکھائیں قاضی لکھائیں جو چاہیں لکھائیں ایسے اگر ان چیزوں کی طرف جائیں تو پھر کوئی بھی جو ہے نا لقب وہ کسی کو دینا جائز نہیں ہوگا حاجی نے حج کیا ہے اس میں ریا نہیں ہے تو اس کو حاجی کہنا جائز ہے نمازی کو نمازی کہنا جائز ہے حافظ قرآن کو حافظ کہنا جائز ہے قاضی کو قاضی کہنا جائز ہے حافظ الحدیث کو حافظ الحدیث کہنا جائز ہے امام کو امام کہنا جائز ہے امام اعظم کو امام اعظم کہنا جائز ہے صاحبین کو صاحبین شیخین کو شیخین کہنا جائز ہے تو یہ سب ساری سفتیں ہیں کمر الدین شمس الدین اور یہ جال الدین یہ سب صفات ہیں معین الدین یہ سب صفات ہیں تو کوئی نہ کوئی دین کی صفت ان میں آتی ہے تو اس کے نام کے ساتھ ان کو اچھی صفت ہو تو اس کا نام اگر اسی طریقے سے مشہور ہو جائے تو ممکن ہے قیامت کے دن یعنی یہ کہا جائے کہ اس کو ساری دنیا حاجی ہی کہتی تھی اس نے میرے گھر کا حج کیا ہے کہ چلو اس میں برائی تھی بھی تو بھی اس کو معاف کر دو لوگ کہیں گے عجیب ہے جیسا کہ ریشی میں آتا ہے کہ سفید بالوں کا اللہ احترام کرے گا اور کہے گا ایک سفید داڑھی والے کو کہ تیرے امال تو ایسے تھے کہ تجھے جنت میں بھیجا جاتا لیکن تیری سفید داری سے مجھے شرم آ رہی ہے چلو میں تجھے جنت عطا سناتا ہوں تو اس لیے میرے بھائی اچھا نام کو ہو اچھے عمل کی وجہ سے ریا نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے وہ نام مشہور ہو جائے تو انشاءاللہ قبر شرم بھی کام آئے گا پاک آزاد بھائی ہیں جی وہ تشیل ہیں اور